نماز جنازہ کی تکرار نماز جنازہ کی تکرار یعنی بار بار جنازے کی نماز پڑھنا مذہب حنفی میں منع ہے فقہ حنفی کی معتبر و معتبت کتب شاہد عادل ہیں کہ جنازے کی نماز کی تکرار ناجائز اور نامشروع ہے چند حوالے خدمت ہیں امام اجل برہان الملت والدین شیخ الاسلام حضرت علامہ برحان الدین ابو الحسین علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی علیہ الرحمٰ و المتوفی پانچ سو ترانوے ہجری فرماتے ہیں کہ اگر ولی یا حاکم اسلام کے سوا اور لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو ولی کو آدھا یعنی پھر سے پڑھنے کا اختیار ہے کہ نماز جنازہ اولیاء یعنی رشتہ داروں میں سب سے قریب کا حق ہے اور اگر ولی نماز جنازہ پڑھ چکا تو اب کسی کو جائز نہیں کہ وہ نماز جنازہ پھر پڑھیں کیونکہ نماز جنازہ پڑھنے کا فرض تو پہلی مرتبہ پڑھنے سے ادا ہو چکا اور یہ نماز بطور نفل پڑھنی مشروع نہیں فخر العلماء والفقہ علامہ محمد ابراہیم بن محمد حلبی حنفی اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی نو سو چھپن ہجری نماز جنازہ کی تکرار کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس پر نماز نہ پڑھی جائے تاکہ ایک میت پر دو مرتبہ نماز نہ ہو کہ یہ نامشروع ہے یعنی شرح کے موافق نہیں حوالہ نمبر تین رئیس الفقہ خاتم المحققین امام محمد بن علی حسکفی و دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی ایک سو آٹھ ہجری فرماتے ہیں کہ جو پہلے پڑھ چکا وہ ولی کے ساتھ بھی آدھا کا خیال نہیں رکھتا کہ نماز کا اختیار نہیں رکھتا کہ نماز جنازہ کی تکرار غیر مشروع ہے مقتدہ علماء احناف عالم جلیل حضرت علامہ الشیخ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی کی زیر نگرانی پانچ سو علماء احناف کی مرتب شدہ فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب عالمگیری میں ہے کہ کسی میت پر ایک مرتبہ کے سوا نماز نہ پڑھی جائے اور جنازے کی نماز نفل ادا کرنا غیر مشروع ہے حوالہ نمبر پانچ ہے اعتماد علماء والمشائخ فاضل نبیل علامہ زین الدین بن ابراہیم نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ المتوفی نو سو ستر ہجری فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ اسلام یا امیر المومنین یا قاضی شرع یا اسلامی حاکم مصر یا امام الحی نماز پڑھ چکا تو اب ولی کو بھی آدھا کا اختیار نہیں استاد علماء مقتدہ فقہ حضرت علامہ شمس الدین محمد خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی نو سو باسٹھ ہجری شرع نقایہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کسی مردے پر ایک متوہ سے زیادہ نماز نہ پڑھی جائے مزید حوالوں کی وضاحت یہاں تک ہم نے سلطان الہند عطا رسول خواجہ معین الدین غریب نواز ششتی اجمیری رضی اللہ عنہ و الزا انا کی چھٹی شریف کی مناسبت سے صرف چھ حوالے پیش کی ہیں حالانکہ فقہ حنفی کی سینکڑوں کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نماز جنازہ جب ایک مرتبہ پڑھ لی گئی فرض ادا ہو گیا اور جسے نہیں پڑھی اس کے لیے فوت ہو گئی اب اس کی تکرار جائز نہیں کچھ کتاب اخناف کے نام یہاں پہ درج ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ کتابیں ہیں جو جن سب میں ان کا ذکر ہے اب ضروری ہدایت اس مسئلے کی تفصیلی بحث کے لیے امام اہل سنت دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا محقق بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب النہی ان تکرار صلاح الجنائز تیرہ سو پندرہ ہجری کا مطالعہ فرمائیں علاوہ ازیں امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمٰ و رضوان نے اپنی کتاب الحادی الحاجب ان جنازہ الغائب تیرہ سو چھبیس ہجری میں تکرار نماز جنازہ کے عدم جواز کے ثبوت میں پراہین و دلائل کے انبار لگا دیے ہیں آپ نے فقہ اسلامیہ کی پچاسی کتابوں سے کل دو سو سات عبارات حوالے میں نقل فرما کر مسئلہ واضح فرما دیا کہ نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں ایک اہم نقطہ امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ و الرحمٰ نماز جنازہ کی تکرار کے منع ہونے کے تعلق سے ایک اہم بیان فرماتے ہیں کہ اب اگر نماز جنازہ میں تکرار کی اجازت دیتے ہیں تو لوگ تصفیف و کسل یعنی ٹال مٹول کی گھاٹی میں پڑھیں گے کہیں گے کہ جلدی کیا ہے اگر ایک نماز ہو چکی ہم دوبارہ پڑھ لیں گے اس تقدیر پر اگر لوگوں کا انتظار کیا جائے تو جنازے کو دیر ہوتی ہے اور جلدی کیجیے تو جماعت ہلکی رہتی ہے اور دونوں باتیں مقصود شرع کے خلاف لال جرم یعنی مجبوراً مسلط شریعہ اسی کی مقتدی یعنی تقاضہ کرنے والی ہوئی کہ تکرار کی اجازت نہ دیں جب لوگ جانیں گے کہ اگر نماز ہو چکی تو پھر نہ ملے گی اور ایسے افضال عظیمہ یعنی بڑی فضیلتیں ہاتھ سے نکل جائیں گی تو خواہی ناخواہی جلدی کرتے حاضر آئیں گے اور میت کے فائدے اور اپنے بھلے کے لیے جلدی جمع ہو جائیں گے اور شرح متحر کے دونوں مقصد بحسن وجوہ رنگ ظہور پائیں گے اچھی طرح پورے ہو جائیں گے نماز جنازہ کی تکرار کی ممانعت میں حدثی کریمہ کے دلائل جب امیر المومنین خلیفہ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تب جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہیں کہیں گئے ہوئے تھے امیر المومنین کی شہادت کی خبر ملتے ہی جلد از جلد مدینہ طیبہ آئے لیکن آتے آتے دیر ہو گئی نماز جنازہ پڑھ لی گئی اور تدفین بھی ہو چکی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ میں شرکت کا موقع نہ ملا اس پر آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے میرے المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز ہو چکی تو فرمایا کہ دعا کی بندش تو نہیں میں ان کے لیے دعا کروں گا اگر نماز جنازہ کی تکرار جائز ہوتی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز ضرور پڑھتے مگر آپ نے نماز جنازہ پہلی مرتبہ ہونے کے بعد نماز جنازہ کی تکرار نہ کی بلکہ یہ فرمایا کہ دعا کی بندش تو نہیں میں ان کے لیے دعا کروں گا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کی تکرار منع ہے لیکن دعا کرنے کی تو ممانعت نہیں لہٰذا میں ممنوع کام یعنی تکرار نماز جنازہ نہ کروں گا بلکہ مشروع کام یعنی دعا کروں گا دلیل نمبر دو خاتون جنت جگر پارا رسول راحت جام مصطفیٰ شہزادی شاہ کونین حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شفیق سرتاج اور خامن سعید سعید السادات مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سے وصیت فرمائی کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نام محرم کی نظر نہ پڑے سنا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات میں ہی دفن کر دیا گیا اجلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضرت خاتون جنت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت سے محروم رہ گئے بلکہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین ازدق صادقین حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم و دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہم بھی شرکت نہ فرما سکے پھر کیا ہوا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ المتوفی بارہ سو انتیس ہجری فرماتے ہیں کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ دوسرے دن حضرات ابو بکر صدیق و عمر فاروق و دیگر صحابہ حضرت علی مرتضیٰ کی گھر تعزیت کے لیے آئے اور شکایت فرمائی کہ ہمیں خبر کیوں نہ دی کہ ہم نماز اور حاضری کا شرف حاصل کرتے حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے تو میں نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا یہ ہے روایت مشہور ناظرین کرام غور فرمائیں کہ اگر نماز جنازہ کی تکرار جائز ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر اصحاب قبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہرگز حضرت خاتون جنت فاطمہ الدہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز فوت ہونے کا افسوس نہ کرتے بلکہ وہ تمام حضرات دوبارہ جماعت قائم کر کے نماز جنازہ ادا فرما لیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ نماز جنازہ فوت ہونے کی شکایت فرماتے ہوئے حضرت مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے ہمیں خبر کیوں نہ دی تاکہ ہم بھی نماز اور حاضری کا شرف حاصل کرتے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کو نماز جنازہ میں شرکت کے شرف سے محروم ہونے کا افسوس ہے اور نماز جنازہ سے محروم اس لیے ہوئے کہ نماز جنازہ فوت ہو گئی اور نماز جنازہ فوت اس لیے ہو گئی کہ نماز جنازہ کی تکرار جائز نہ ہونے کی وجہ سے اسے دوبارہ پڑھنا ممکن نہیں دلیل نمبر تین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل المعروف بہ امام بخاری المتوفی دو سو چھپن ہجری اور امام ابو الحسین مسلم بن الحجاج کشیری المعروف بہ امام مسلم المتوفی دو سو اکسٹھ ہجری اللہ تعالیٰ عنما کے استاد امام ابو بکر عبداللہ بن محمد احمد النصفی المعروف بہ ابن ابی شہبہ المتوفی دو سو گیارہ ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی عادت کریمہ تھی کہ جب نماز جنازہ میں مسلح تنگ کرتا کہ اس میں گنجائش نہ پاتے تو واپس چلے جاتے اور نماز جنازہ مسجد میں نہ پڑھتے اس حدیث کے ضمن میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محکل لہ الرحمہ و الزوان فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کی جو فضائل جلیلہ ہیں وہ حضرت صدیق و فاروق و دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہم پر مخفی نہ تھے نہ ان سے توقع کہ ایسے فضل جلیل کے لیے تشریف بھی لائیں اور پھر باوصف قدرت اسے چھوڑ کر چلے جائیں اگر نماز جنازہ دوبارہ جائز ہوتی تو تنگی مسلح کیا حرج کرتی اور واپس جانے کی کیا وجہ تھی جب پہلے لوگ پڑھ چکتے اس کے بعد دوسری جماعت فرما لیتے دلیل نمبر چار علم فقہ کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ پانی موجود ہوتے ہوئے تندرست کو تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی مزید برآں وہ گناہ گار ہوگا اب ایک حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ جب تمہیں نماز جنازہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو اور وضو نہیں تو تیمم کر کے پڑھ لو جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا فعل ہمارے لیے حجت ہے وہ بھی مذکورہ حدیث پر عمل کرتے تھے امام بےحقی اور دارکتنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جنازہ آیا اس وقت ان کا وضونہ تھا تیمم کر کے نماز میں شریک ہو گئے تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھنے کے تعلق سے روایت حضرت بن ابی ربا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب تجھے نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے حضرت عامر شاہ بھی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب نماز جنازہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرے حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب تجھے نماز جنازہ فوت ہونے کا اندیشہ ہو اور تو بے وضو ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ کے لیے تیمم کر لے مدرجہ چاروں روایت بحوالہ المصنف اللہ بن ابی شیبہ دو سواد چار سو اٹھانوے حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تیرے سامنے اچانک جنازہ آئے اور تیرا وضو نہیں تو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے مسکورہ پانچ تابعین کرام کے علاوہ حضرت ابراہیم نقی اور حضرت اکرمہ تلمیز حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کل سات آئمہ تابعین سے ثابت ہے کہ نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں اگر نماز جنازہ کی تکرار جائز ہوتی تو نماز فوت ہونے کے کیا مہینے اور اس کے لیے تندرست کو پانی موجود ہوتے ہوئے تیمم کیوں کر جائز ہوتا المختصر نماز جنازہ کی تکرار غیر مشروع اور منع ہے اور اس کے ممنوع ہونے پر دلائل کثیرہ موجود ہیں